عمر بن مرہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے آئے ہمیں خطبہ دیا اور بالوں کا ایک گچھا نکال کر فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ یہود کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے اس کو جھوٹ یعنی فریب کاری کا نام دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اسی